اداسی کا سال کیا ہے یہ وہ سال ہے جس میں ایک طالب علم کا باپ اور ہماری والدہ خدیجہ کا انتقال کر گئیں خدا اس سے راضی ہو نبی اف کے شوہر